ابراہیم بن سعد نے بیان کیا انہیں ابن شہاب نے خبر دی انہیں خارجہ بن زید بن ثابت نے کہ ان کے والدہ ام علا رضی اللہ عنہ ایک انصاری خاتون جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی نے انہیں خبر دی کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرآ ڈالا تو عثمان بن معزون ان کے گھرانے کے حصے میں آئے تھے ام علا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں بیمار پڑ گئے میں نے ان کی پوری طرح پیمارداری کی لیکن وہ نہ بچ سکے ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں لپیٹ دیا تھا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو میں نے کہا ابو صاحب عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے میں نے عرض کیا مجھے تو اس سلسلے میں کچھ خبر نہیں ہے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ لیکن اور کسے نوازے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تو واقعی کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک یقینی امر موت ان کو آ چکی ہے خدا کی قسم کہ میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی کی امید رکھتا ہوں لیکن میں حالانکہ اللہ کا رسول ہوں تو خود اپنے متعلق نہیں جان سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ام اولا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پھر خدا کی قسم اس کے بعد میں اب کسی کے بارے میں اس کی پاکی نہیں کروں گی انہوں نے بیان کیا کہ اس واقعے پر مجھے بڑا رنج ہوا پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مضمون کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو انتیس